ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صبح کے وقت نبیز بھگو رکھتی بس جب شام ہوتی اور آپ رات کا کھانا کھاتے تو اسے پی لیتے اگر کچھ بچ جاتا تو میں اسے گرا دیتی تھی پھر رات کے وقت بھگو رکھتے جب صبح ہوتی اور آپ کھانا کھاتے تو اس وقت پی لیتے بیان کیا کہ ہم مشکیزے کو صبح و شام دھوتے تھے میرے والد حیان نے امرا سے کہا کیا ایک دن میں اسے دو دفعہ دھویا جاتا تھا انہوں نے کہا ہاں سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار سات سو بارہ